welcome to visual programming last lecture میں ہم نے operator overloading attributes generic collections کو یوز کرنا یہ ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے تھے اس لیکچر میں ہم سی شاپ کے کچھ فردر ٹاپکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سی شاپ کی کچھ لائبریریز جو ایکس ایم ایل ریڈنگ اور رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں انہیں ڈسکس کریں گے ایکس ایم ایل سمجھیں گے اور پھر X M L reading writing کی کلاسز دیکھیں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انانیمس میتھڈس انانیمس میتھڈس کیا ہوتے ہیں انانیمس میتھڈس جیسا کہ انانیمس سے ظاہر ہے ان کا نام نہیں ہوتا یعنی وہ میتھڈس جن کی میتھڈ باڈی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن ان کا نام نہیں ایگزسٹ کرتا ایسے میتھڈس کا کال کیسے ہو سکتے ہیں یا ان کا پرپز کیا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے تو ایک انانیمس میتھڈ جس کا نام نہیں ہوتا وہ ہمیں اس پوائنٹ پہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے جس پوائنٹ پہ ہم اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں نارملی اگر ہم کسی میتھڈ کو کال کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی پوائنٹ پہ اسے ہم نے ایک ہی پوائنٹ پہ یوز کرنا ہے تو ہم اس کی باڈی وہاں لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نارمل سینیریو جہاں پہ ایک نارمل فنکشن کال ہوتی ہے وہاں پہ انانومس میتھڈ کی سینس نہیں بنتی انانومس میتھڈ کی سینس بنتی ہے جہاں پہ ہم نے ڈیلیگیٹ یوز کرنا ہو یا ہم نے کسی فنکشن کا یعنی ایڈریس پاس کرنا ہو ڈیلیگیٹ مینس فنکشن کا ایڈریس تو ایک انانیمس میتھڈ وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے ایک فنکشن کا ڈیلیگیٹ یوز کرنا ہو اور وہ صرف ایک بار یوز کرنا ہو اور اس کی سب سے کامن اگزامپل ہے ایونٹس جب ہم ایک ایونٹ میں ایک ڈیلیگیٹ رجسٹر کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایونٹ کے اندر رجسٹرڈ ڈیلیگیٹس کی لسٹ ہوتی ہے اور جب وہ ایونٹ فائر ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے رجسٹرڈ ڈیلیگیٹس انووک ہوتے ہیں تو اگر میں نے ایک ایونٹ میں ایک ڈیلیگیٹ رجسٹر کرنا ہے نارملی مجھے کیا کرنا ہوگا ڈیلیگیٹ ڈکلیئر کرنا ہوگا ایک فنکشن ڈکلیئر کرنا ہوگا اس کا کوئی نام ہوگا اسے نیو کر کے اس ڈیلیگیٹ کی ڈیکلیریشن ہوگی جس میں میں جس جو فنکشن ڈیزائن کرنا ہے اس کا نام پاس کروں گا اور پھر ایونچولی ایونٹ میں پلس ایکول کر کے وہ ایزائن ہوگا انانومس میتھڈس یہ الاؤ کرتے ہیں کہ ایونٹ میں پلس ایکول کر کے اسٹریٹ اوے ہم اس انانومس میتھڈ کی باڈی دے دیں اس انانومس میتھڈ کا نام کوئی نہ ہو but anonymous method straight away وہاں پہ دے دیں اور وہ اس ایونٹ کی رجسٹرڈ ڈیلیگیٹس کی لسٹ میں چلا جائے اس سے ہمارا کوڈ بہت کم ہو جاتا ہے اور جو یہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہینڈلرس ہوتے ہیں جس میں ہم ایک ایک دو دو لائنس کا کوڈ ہو وہ سارے کے سارے ہم نیٹلی ساتھ ہی لکھ سکتے ہیں انانومس میتھڈ ہم ڈکلیئر کیسے کرتے ہیں ہم اس کے لیے ڈیلیگیٹ کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں ڈیلیگیٹ اور آگے بریسز میں فنکشن باڈی دے دیتے ہیں فنکشن کا نام کوئی نہیں ہے ڈیلیگیٹ اور function body even C sharp ہمیں یہ الاؤ کرتی ہے کہ اگر اس ڈیلیگیٹ کے کوئی پیرامیٹرس نہیں ہیں تو ہم وہ بھی مینشن نہ کریں سمپل ہم لکھیں گے ڈیلیگیٹ بریسز میں فنکشن باڈی تو سی شاپ کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس فنکشن کے کیا پیرامیٹرس ہیں یا ہونے چاہئیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایونٹس کی بات کی تھی کہ ایونٹس میں جو رجسٹرڈ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سیم ٹائپ کے ہوتے ہیں سارے کے سارے سیم ٹائپ آف آرگومنٹس لیتے ہیں تو جب ہم اور وہ ٹائپ ہم کب بتاتے ہیں جب ہم ایونٹ کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کسی ایونٹ میں پلس ایکول ایک انانیمس ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں انانیمس فنکشن کر رہا ہوں تو اس کی ٹائپ بھی وہی ہوگی وہی ٹائپ جو ایونٹ کی ٹائپ ہے اور یہ کس طرح سے یعنی ڈیلیگیٹ اور بریسز میں فنکشن باڈی اگر میں چاہوں تو وہ پیرامیٹرس ڈیزائن بھی کر سکتا ہوں بٹ اس کیس میں میں ڈیلیگیٹ کے آگے پیرامیٹرس مینشن کروں گا اور انہیں بائی نیم یوز کر لوں گا لیکن یہ مجھے کرنے کی کب ضرورت ہے جب مجھے ایکچولی وہ پیرامیٹرس یوز کرنے ہوں تو ڈیلیگیٹ کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک کلاس بنائی ہے ایک فارم کلاس اور فارم کلاس اگین ہم نے ایک دو ایگزامپلس میں ونڈوز فارمس یوز کیا ہے ہم اس کی بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے لیکن یہ ایک سمپل سا فارم ہے جس کے اندر ہم نے ایک بٹن بنایا ہے جس پہ ہیلو لکھتی ہے اور اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یہ بٹن کلک ہو تو ایک میسج باکس آئے جس میں ہیلو لکھا ہوا ہو تو اگر ہم پہلے کے حساب سے دیکھتے جیسے ہم نے پہلے سیکھا تھا تو ہم ایک میتھڈ ڈکلیئر کرتے جس کی میتھڈ باڈی کے اندر ہم یہ میسج باکس لکھتے اس کا دو پیرامیٹرس ہوتے جو اسٹینڈرڈ ایونٹ ہینڈلر پیرامیٹرس ہیں ایک آبجیکٹ سینڈر اور ایک ایونٹ آرگومنٹس اور اس کے بعد ایک نیو ایونٹ ہینڈلر اور پھر اس میں میتھڈ کا نام دیتے اور وہ اسائن کرتے لیکن یہ نئے سینٹیکس میں آپ دیکھیں ہم نے اس بٹن کے ڈاٹ کلک جو اس کے اندر ایک ایونٹ ہے وچ مینس رجسٹر ڈیلیگیٹس کی لسٹ ہے اس میں پلس ایکول کر کے اور اس کے آگے کی ورڈ یوز کیا ڈیلیگیٹ کا یہ نیا کی ورڈ ہے اور ڈیلیگیٹ کے کی ورڈ کے آگے ہم نے بریسز کے اندر سیدھا فنکشن باڈی لکھ دیا ہے کوڈ لکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنا جو کنٹرولس کی لسٹ میں اپنا بٹن ایڈ کر دیا ہے تو وہ فارم پہ اپیئر ہو جائے گا جب ہم اس بٹن کو پریس کریں گے تو یہ میسج باکس اپیئر ہوگا اس ایگزامپل میں ہم نے ڈیلیگیٹ کے آگے کوئی پیرامیٹرس نہیں دیے اس فنکشن کے کوئی پیرامیٹرس نہیں ہیں نہ یہ انہیں یوز کر رہا ہے اب میں اسی ایگزامپل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتا ہوں اور ہم ایک انانیمس میتھڈ یوز کرتے ہیں وتھ پیرامیٹرس تو اس ایگزامپل میں اسی ایگزامپل کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور ایک اور بٹن ایڈ کیا ہے جس کے اوپر ہم نے گڈ بائی لکھا ہوا ہے اور اس کے کلک میتھڈ کے اندر ہم اسی میتھڈ کا ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں یعنی ہم نے اگر آپ اس کی میتھڈ باڈی دیکھیں تو message is equal to sender as button یعنی سینڈر آبجیکٹ ہمیں اس کیس میں پتہ ہے کہ وہ آبجیکٹ ایک بٹن ہے اور بٹن کا ایک ڈاٹ ٹیکسٹ پراپرٹی ہوتی ہے یہ ایز کر کے ہم نے اسے کاسٹ کیا ہے سیف کاسٹ کیا ہے بیسیکلی کہ وہ رن ٹائم پہ چیک کرتا ہے کہ کیا یہ ایکچولی ایک بٹن ہے یا نہیں اس طرح کی کاسٹ آپ اکثر دیکھیں گے سی آپ کے کوڈ میں کیونکہ یہاں پہ آپ کو شیور ہے کہ چونکہ آپ بٹن میں یہ ایڈ کر رہے ہیں تو یہ آبجیکٹ ایکچولی ایک بٹن ٹائپ کا ہوگا تو ہم نے اس سینڈر کو ایز بٹن اور پھر بٹن کے اندر ایک پراپرٹی ہے ڈاٹ ٹیکسٹ کی تو یہ ڈاٹ ٹیکسٹ کی پراپرٹی لے کے آپ نے اسے شو کر دیا اب اس کا مطلب ہے یہ بٹن پریس ہوگا تو گڈ بائی شو ہوگا بٹ اس کیس میں آپ نے اس کے پیرامیٹرس یوز کیے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دونوں بٹنس اس میں ایڈ کر دیے اور یہ فارم پہ اپیئر ہو جائیں گے تو یہ آپ نے دیکھا کہ ڈیلیگیٹ کا کی ورڈ یوز کریں آگے ایک میتھڈ باڈی دیں اس کو ہم ایک انانومس میتھڈ کہتے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں کس کیس میں ہو رہا ہے اسپیشلی ہمیں ایونٹس کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں کہیں بھی کوئی ڈیلیگیٹ یوز کرنا ہے تو وہاں پہ ہم یہ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں ایک اسپیشل فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم ایونٹ میں پلس اکول کر کے ہمیں میتھڈ باڈی یا ایونٹ ہینڈلر سیپریٹلی نہیں دینا ہم اسی کنٹیکسٹ کے اندر ڈائریکٹلی اس کا کوڈ لکھ سکتے ہیں بعض اوقات ہمیں کسی کلک پہ بہت میسج باکس دینا ہوتا ہے یا بہت چھوٹا سا رسپانس دینا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں بہت یوزفل رہتا ہے کہ ہم وہیں پہ چھوٹی سی میتھڈ باڈی لکھتے ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے نلیبل ویلیو ٹائپس کو ابھی تک ہم نے ویلیو ٹائپس کی بات کی ویلیو ٹائپس نارملی نل نہیں ہو سکتی مثلاً ڈیٹ ٹائم ہے ڈیٹ ٹائم میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ ٹائم ہوگا تو اگر ہم بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے یا کسی ایسی چیز سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اندر ویلیو میں نل ہو سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے ایک ریپر ٹائپ لکھیں سی شاپ ہمیں ایک سینٹیکس دیتی ہے کہ ہم کسی بھی ویلیو ٹائپ کے آگے اگر کوشچن مارک ڈالیں تو وہ اسی کا ایک نلیبل ورژن بن جاتا ہے یعنی ایک نلیبل ویلیو ٹائپ ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں اس ویلیو ٹائپ کی ساری ویلیوز آ سکتی ہیں اور نل بھی آ سکتا ہے اس کا کامن کیس سینیریو کیا ہوگا کہ ہم اسے چیک کرنے کے لیے ایف کمپیریزن لگا رہے ہوں گے کہ اف وہ جو بھی ہم نے نلیبل ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کیا ہے وہ نل ہے تو do something otherwise ہم اس کی ایکچوئل ویلیو کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہیں گے اور اس کے لیے اگین سی شاپ ہمیں ایک سینٹیکس دیتی ہے ڈبل کوشچن مارک کے ساتھ نلیبل ٹائپس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ ہم نے ایک انٹیجر ڈکلیئر کیا ہے یونٹس ان اسٹاک اسے فائیو زائن کیا ہے لیکن اس انٹ کی ڈیکلیریشن کے ساتھ ہم نے ایک کوشچن مارک ایڈ کیا ہے تو یہ انٹ کوشچن مارک یعنی ایک نیلیبل انٹیجر ہو گیا ہے اسی طرح ہم نے ایک اور ڈیکلیریشن کی ہے اسٹارٹ ڈیٹ کی جس میں ہم نے ڈیٹ ٹائم کوشچن مارک لکھا ہے جس کا مطلب یہ کہ ایک نیلیبل ڈیٹ ٹائم ہو گیا ہے اب ہم اسے دو طرح سے سائن کر سکتے ہیں ہم start date is equal to date time dot now بھی کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایکچوئل کنکریٹ ویلیو ٹائپ ہے اور start date is equal to null بھی کر سکتے ہیں جو کہ اس کوشچن مارک کی وجہ سے الاؤ ہو گیا ہے اس کے بعد اب اگر ہم اس پہ ایک کمپیریزن چیک لگانا چاہتے ہیں مثلا ہم یہ if units in stock is equal to null اگر یہ نل ہے تو اویلیبل یونٹس میں ہم زیرو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ایلس اویلیبل یونٹ میں یونٹس ان اسٹاک ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اویلیبل یونٹس ہم نے انٹیجر ڈکلیئر کیا ہے اور یونٹس ان اسٹاک ہمارے پاس نلیبل انٹیجر ہے تو یہ دونوں وداؤٹ اے کاسٹ کاسٹ نہیں ہوں گے کیونکہ ایک میں نل آ سکتا ہے اور ایک میں نہیں آ سکتا دو ڈفرینٹ ٹائپس ہو گئیں تو اگر ہم ہمیں شیور ہے اس اف کمپیریزن کے ایلس پارٹ میں وچ مینس کہ اس میں جو یونٹس ان اسٹاک ہے اس میں نل نہیں ہے اگر اس میں نل نہیں ہے تو ہم available units is equal to اسے انٹیجر میں کاسٹ کر کے یونٹس ان اسٹاک جو نلیبل ٹائپ تھی اس کی ویلیو پک کر سکتے ہیں اور جو سی شارپ کے میں سینٹیکس کی بات کر رہا تھا جو اسی کام کے لیے ہمیں سمپلیفائڈ سینٹیکس ہے وہ یہ اس کے بعد میں نے شو کیا ہے جس میں integer available units is equal to units in stock question mark question mark اور اس کے آگے میں نے ایک اور ویلیو دی ہے جو میں اس کیس میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں جب یونٹس ان اسٹاک نل ہے جو کہ میں نے اس کیس میں زیرو لکھی ہے تو کوشچن مارک کوشچن مارک کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے والی ویلیو اگر نل ہو تو اس کے بعد والی ویلیو یوز کر لو ادر وائز اس کے پہلے والی ویلیو یوز کر لو تو نلیبل ویلیو ٹائپس ہماری ایک نارمل ویلیو ٹائپ ہے پلس ان میں ایک ایڈیڈ ویلیو نل کی اسٹور ہو سکتی ہے اور انہیں کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں انہیں ایک single question mark value type کے بعد ایڈ کر دیتے ہیں ان کا کمپیریزن کر کے اگر ہم نے ان کی ویلیو اسائن کرنی ہے بیسڈ آن کہ وہ نل ہیں یا نہیں تو ہمیں ایک ایڈیشنل سینٹیکس ہے کوشچن مارک کوشچن مارک کا جس میں ہم کوئی نلیبل ویلیو ٹائپ دے سکتے ہیں اس کے آگے کوشچن مارک کوشچن مارک کر کے وہ ویلیو دے سکتے ہیں جو اس کے نل ہونے کے کیس میں یوز کرنی ہے اور اگر یہ نل نہیں ہے تو اس کی ویلیو یوز کرنی ہے اور یہ جو ڈبل کوشچن مارک کا سینٹیکس ہے یہ ہم کسی نارمل ٹائپ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی ریفرنس ٹائپس جن میں آلریڈی نل ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک نارمل ریفرنس ٹائپ نل ہے تو یہ چیز یوز کر لو ادر وائز وہی ٹائپ یوز کر لو تو اس کے لیے ہمیں اف ایلس لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ ہم ڈبل کوشچن مارک کا سنٹیکس یوز کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے سی شاپ میں یا ویژول اسٹوڈیو میں ڈیبگنگ کے بارے میں ڈیبگنگ بڑے طریقوں سے کی جاتی ہے ایک بڑا سمپل طریقہ تو ڈیبگنگ کا یہ ہوتا ہے آپ اپنے پروگرام میں پرنٹس لگا لیں جو کہ سی شاپ میں ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ سے لگائے ہیں کیا آپ ڈفرینٹ اسٹیجز پہ جا کے کنسول ڈاٹ رائٹ سے کوئی آؤٹ پٹ دے دیں اور وہ آپ بعد میں مانیٹر کر لیں کہ وہ وہی آؤٹ پٹ ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر آپ ویژول اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں یا ایون اس کے ایکسپریس ایڈیشن میں جس کو جس کا لنک اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی بات ہم نے بہت شروع میں کی تھی تو آپ کے پاس بہت ساری ڈیبگنگ فیسیلٹیز ہیں اور آپ کی پرائمری ڈیبگنگ فیسیلٹی ایک بریک پوائنٹ ہے بریک پوائنٹ کیا ہوتا ہے بریک پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ یعنی کوڈ کی ایک لائن کو آپ مارک کر دیتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ ایگزیکیوشن آ کے رک جائے اس کیس میں آپ کی ایگزیکیوشن ڈبگر میں چل رہی ہوگی آپ ایف فائیو پریس کرتے ہیں یا آپ ڈبگنگ ایگزیکیوشن کا سائن ہوتا ہے اسے ٹول بار میں پریس کرتے ہیں یا آپ ٹول بار سے رن میں ڈیبگ چوز کرتے ہیں اس کیس میں آپ کا پروگرام ڈبگر میں چلتا ہے اور اگر آپ شفٹ ایف فائیو یا سمپل رن کر دیں تو آپ کا پروگرام ڈبگر کے بغیر چلتا ہے اگر آپ کے پروگرام میں کوئی بریک پوائنٹ نہیں ہے تو ایکچولی آپ کو کوئی فرق فیل نہیں ہوگا کہ آپ کا پروگرام ڈبگر میں چلا یا نہیں چلا صرف ایک کیس میں آپ کو فرق فیل ہوگا اگر آپ کے پروگرام میں ایکسیپشن آتی ہے تو ڈبگر آٹومیٹیکلی آپ کے پروگرام میں بریک کر کے رک جائے گا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈبگر ایک کی بات کی تھی پہلے بھی فرسٹ چانس اور سیکنڈ چانس ایکسیپشنس کے کنٹیکس میں تھوڑا سا میں نے آپ کو سائڈ ٹاپک بتایا تھا تو بیسیکلی اس کو یوز کرتے ہوئے ڈبگر رک جائے گا لیکن اگر ایکسیپشن بھی کوئی نہیں آتی اور آپ نے بریک پوائنٹ بھی کوئی نہیں لگایا تو آپ کو کوئی فرق نہیں فیل ہوگا کہ آپ ڈبگر میں چلا رہے ہیں یا نارمل چلا رہے ہیں لیکن اگر آپ نے بریک پوائنٹ لگا دی ہے تو اب وہ بریک پوائنٹ پہ صرف ڈیبگ موڈ میں رکے گا تو بریک پوائنٹ کیا ہے بریک پوائنٹ لگانے کا طریقہ کیا ہے بریک پوائنٹ لگانے کا طریقہ یہ کہ آپ کی کوڈ ونڈو میں ادھر آپ کسی لائن پہ ٹول بار کے تھرو بریک پوائنٹ لگا سکتے ہیں آپ کو ایک انسرٹ بریک پوائنٹ کا بٹن ملے گا مینیو سے لگا سکتے ہیں آپ کو ڈیبگ مینیو میں انسرٹ بریک پوائنٹ ملے گا یا آپ جو آپ کی کوڈ ونڈو ہے اس کے لیفٹ موسٹ گرے ایریا میں اگر کلک کر دیں گے تو وہاں پہ ایک ریڈ سرکل بنا ہوا آ جائے گا وچ مینس کہ یہاں پہ بریک پوائنٹ لگ گیا ہے آپ اس سرکل پہ ہوور کریں گے اپنے ماؤس سے تو وہ آپ کو ٹول ٹپ بھی دے گا کہ یہ break point at this line in this file اب اگر آپ کا کوڈ ایگزیکیوٹ ہوا ڈیبگ موڈ میں اور اس پوائنٹ پہ رک گیا تو اب کیا ہوگا نا واٹ اب یہ ہوگا کہ آپ کا پروگرام اس پوائنٹ تک چل چکا ہے آپ کے ویریبلس کی وہ ویلیوز ہوں گی جو پروگرام میں اس پوائنٹ پہ ہونی چاہیے آپ ایون اپنا ماؤس کسی بھی ویریبل کے اوپر ہوور کر سکتے ہیں اور اگر وہ کرنٹ کانٹیکسٹ میں ایگزٹ کرتا ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ ایک فنکشن میں اور دوسرے فنکشن کا کوئی لوکل ویریبل دیکھنا چاہیں وہ تو اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اگر وہ ویریبل ایگزسٹ کرتا ہے تو آپ کو ٹول ٹپ کے اندر اس کی ویلیو نظر آ جائے گی یہ بہت پاورفل فیچر ہے بیکاز اس کی مدد سے آپ کسی بھی چیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس باٹم پہ ملٹیپل ونڈوز آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کو انہی ویریبلس میں سے کچھ چوز کر کے اپنے حساب سے چوز کرتی ہیں کہ کون سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے اور وہ شو کر رہی ہوتی ہیں مثلا آپ کو ایک لوکلس کی ونڈو آئے گی جس میں آپ کے لوکل ویریبلس شو ہوں گے آپ کو ایک واچ کی ونڈو آئے گی جس میں آپ کسٹم کچھ ویریبلس لکھ سکتے ہیں کہ یہ ویریبلس میں ہر پوائنٹ پہ مانیٹر یا ہر بریک پوائنٹ پہ ان ویریبلس کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو ایک کال اسٹیک کی ونڈو نظر آئے گی کال کی ونڈو کیا ہے کہ آپ کا جب مین میتھڈ کال ہوا تھا اس سے آگے کیا سیکوینس آف کالس انوک ہوئی ہیں یعنی آپ جس کرنٹ فنکشن میں یا جس پوائنٹ پہ بریک پوائنٹ ہوا ہے اس میتھڈ کو کس نے کال کیا تھا اور کیا کیا پیرامیٹرس تھے اور اس کالر کو کس نے کال کیا تھا یہ پوری chain of calls with parameters آپ کو کال اسٹیک ونڈو میں نظر آئے گی پھر ایک تھریڈز ونڈو ہوتی ہے جو جب ہم ملٹی تھریڈ پروگرامس ہوں گے تو ان میں تھریڈس ونڈو میں ہم ڈفرینٹ تھریڈس میں جا کے دیکھ سکیں گے کون سا تھریڈ اس وقت کیا کر رہے پھر ایک آپ کی امیجیٹ ونڈو ہوتی ہے جو بہت پاورفل ہے بیکاز امیجیٹ ونڈو میں آپ پریٹی مچ سی شاپ کا کچھ بھی کوڈ لکھ سکتے ہیں اور وہ اسی پوائنٹ پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا مثلاً مثلاً آپ نے ایک پروگرام لکھا آپ نے ایک بریک پوائنٹ لگایا اور اس پوائنٹ پہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی باقی سب ایگزیکیوشن ٹھیک ہے ایک ویریبل غلط ہو گیا ہے اب بجائے اس کے کہ آپ اس ویریبل کو کوڈ میں صحیح کریں اور پھر پورا پروگرام چلا کے دیکھیں اس بریک پوائنٹ تک کہ اس سے آنورڈس باقی سب کچھ صحیح ہے یا نہیں آپ سمپل یہ کر سکتے ہیں امیجیٹ ونڈو میں جا کے اس ویریبل کی ویلیو چینج کر دیں آپ اس کی ویلیو چینج کر دیں گے اور باقی پروگرام آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ صرف یہ تھا یا اور بھی کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا میتھڈ ہے جو کنسول ڈاٹ رائٹ کر کے آپ کے کسی اسٹرکچر کے بارے میں کوئی ڈیٹیلڈ انفارمیشن پرنٹ کرتا ہے آپ وہ امیجیٹ ونڈو سے انووک کر سکتے ہیں تو یہ ساری فیسلٹی ہمیں ڈبگر کی ڈفرینٹ ونڈوز دیتی ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ڈبگر کے اندر ہے وہ اسٹیپنگ ہے ایک تو آپ کا بریک پوائنٹ ہے جس نے آپ کو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ دے دیا کہ یہ پوائنٹ ہٹ ہو تو ڈبگر نے اسٹاپ ہو کے مجھے ڈبگنگ موڈ میں لے جانا ہے پھر ہم اس کے اوپر سے step into step over اور اسٹیپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اسٹیپ اوور کا مطلب ہے کہ میں ایک انسٹرکشن اور چلا لوں ایک سی شاپ کی انسٹرکشن چاہے وہ فنکشن کال ہے وہ پوری فنکشن کال چلا دے کوئی ایڈیشن ہے وہ ایڈیشن کر دے اور نیکسٹ لائن آف کوڈ پہ جا کے رک جائے پھر ایک اسٹیپ انٹو ہے اسٹیپ ان ٹو اور اسٹیپ اوور میں فرق صرف فنکشن کال میں ہوگا فنکشن کال میں اسٹیپ اوور اس کال کو پورا ایگزیکیوٹ کر کے نیکسٹ لائن آف کوڈ پہ آ جائے گا اسٹیپ انٹو میں ڈبگر اس فنکشن کے اندر جو فرسٹ لائن آف کوڈ ہے وہاں پہ جا کے رک جائے گا تو آپ اس طرح سے اگر آپ کی کوئی فنکشن کال آ رہی ہے اس کے اندر اسٹیپ ان کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ کو پتا ہے وہ کال ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر سے اسٹیپ اوور کر کے آگے جا سکتے ہیں تو یہ اسٹیپ ان ٹو اور اسٹیپ اوور ہیں پھر آپ اگر اسٹیپ ان کر گئے آپ نے دو تین لائنیں دیکھیں اور پھر آپ کو شور ہو گیا ہاں یہ فنکشن تو ٹھیک ہے تو آپ اس فنکشن سے اسٹیپ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں چلتے جائیں گے تو ایونچولی جب وہ فنکشن کی ساری لائنس ختم ہوں گی تو وہ اسٹیپ آؤٹ خود بھی کر جائے گا لیکن یعنی اس پوائنٹ پہ آپ اسٹیپ ان ٹو کریں یا اسٹیپ اوور کریں چونکہ اس سے نیکسٹ لائن ہی فنکشن کے باہر ہے وہ اسٹیپ آؤٹ کر جائے گا لیکن اگر آپ فنکشن میں تھوڑا سا ان چلے گئے اور پھر آپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ فنکشن بالکل صحیح ہے اسے ڈیبک کرنے کی ضرورت نہیں اس کو پورا چلا لیتے ہیں تو آپ اسٹیپ آؤٹ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح سے آپ ایک رن ٹو کرسر کر سکتے ہیں which is kind of a temporary break point کیا آپ ایک جگہ پہ آ کے اسے کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ تک ایگزیکیوشن چلا دو اگر اس پوائنٹ تک آتے آتے کوئی اور بریک پوائنٹ ہٹ ہو گیا تو وہاں پہ اسٹاپ ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ ایڈوانس بریک پوائنٹس بھی ہیں ایڈوانس بریک پوائنٹس میں کیا ہوتا ہے آپ ایک اس کے ساتھ کنڈیشن اٹیچ کر سکتے ہیں مثلا مثلا آپ نے ایک لوپ لکھا ہے اور آپ اس کی ففٹیتھ آئٹریشن میں جا کے رکنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی کمپیریزن کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کافی کافی ٹائمس یہ لوپ چل جائے اور اس کے بعد میں اس بریک پوائنٹ ہیٹ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ ہر لوپ آئٹریشن میں بریک پوائنٹ ہیٹ ہو رہا ہے مے بی وہ آپ اس کو ٹین تھاؤزینڈ ٹائمس چلنے کے بعد کچھ دیکھنا چاہ رہے ہوں تو آپ اس بریک پوائنٹ کے ساتھ کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ اس لوکل ویریبل کی یہ ویلیو ہو یا کیا یہ ویریبل اس ویریبل سے کم ہو تو اس کیس میں صرف بریک پوائنٹ ہٹ ہو آپ ہٹ کاؤنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ یہ بریک پوائنٹ جب ہنڈریڈ ٹائم ہٹس ہو تو ڈبگر میں اسٹاپ کر دو آپ ایون یہ کر سکتے ہیں کہ یہ بریک پوائنٹ جب ہٹ ہو تو بجائے اس پہ ڈبگر میں رکنے کے کوئی ایکشن کر دو تو یہ چیزیں کافی یوزفل ہوتی ہیں جب آپ ذرا سے بھی بڑے پروگرامس لکھیں گے event driven programs graphical programs تو آپ کو یہ debugger is very important tool جس پہ آپ کو جو آپ کو ویژول اسٹوڈیو میں پتہ ہونا چاہیے ایک بار یہ جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کر کے دیکھ لیں پھر جب ضرورت پڑے گی یہ آپ کے پاس ایک ٹولس اویلیبل ہوں گے اور آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکس ایم ایل کو ایکس ایم ایل کیا چیز ہے X M L stands for extensible markup language extensible میں E X X shortcut میں آ جاتا ہے X M L extensible markup language X M L کیا چیز ہے ایکس ایم ایل ایک ڈیٹا فارمیٹ ہے جس میں ہم بہت ساری چیزیں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ ابھی دیکھیں گے اور اگر آپ نے ایچ ٹی ایم ایل دیکھی ہے ویب پیجز کے لیے جیسے لکھتے ہیں تو آپ کو ایکس ایم ایل دیکھنے میں بہت سملر لگے گی صرف X M L H T M L سے بہت زیادہ اسٹرکٹ رولس رکھتی ہے یعنی اگر آپ کا ایک ٹیگ شروع ہوا ہے تو ضرور اینڈ ہونا ہے یعنی کچھ X M H T M L میں جو فلیکسیبلٹیز ہیں وہ ایکس ایم ایل میں نہیں ہیں لیکن ڈفرینس کیا ہے کہ ایچ ٹی ایم ایل کچھ اپنے اسپیسیفک ٹیگس بتاتی ہے یہ ٹیگ ہوگا تو یہ پیراگراف ہوگا یا ٹائٹل ہوگا یا امیج ہوگا ایکس ایم ایل ان اٹ سیلف یہ اسپیسیفکیشن نہیں دیتی ایکس ایم ایل صرف ایک مارک اپ لینگویج ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو کس طریقے سے اسٹرکچرڈ طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اس کا پرپز اور فائدہ کیا ہے اس کا پرپز اور فائدہ یہ ہے کہ ایک ایسی لینگویج جو ایزیلی مشین ریڈیبل بھی ہو جس کا فارمیٹ ویل ڈیفائنڈ ہو لیکن وہ ایزیلی ہیومن ریڈیبل بھی ہو یعنی ہمارے پاس ایسے بڑے اچھے بائنری فارمیٹس ہو جاتے ہیں ہم ڈیٹا بیس کی فارم میں رکھ لیں جو وہ فائل ہیومن ریڈیبل نہیں ہوگی یعنی ہم اسے دیکھیں گے تو اس میں ان ویلڈ کریکٹرس ہوں گے ان ٹیچرز اس میں بائنری فارم میں پڑے ہوں گے جبکہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ ہم خود پڑھیں گے تو بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی اور اس میں اتنا اسٹرکچر ہوگا کہ کمپیوٹر بھی اسے پاس کر سکے گا تو ایکس ایم ایل اب اتنی اسٹینڈرڈ ہے کہ پریٹی مچ ہر لینگویج میں آپ کو ایکس ایم ایل ریڈنگ اور رائٹنگ کے ٹولس ملیں گے یعنی آپ اگر ایک ڈاکومنٹ دیتے ہیں ایکس ایم ایل فارمیٹ میں لکھا ہوا تو آپ یہ شیور ہیں کہ کوئی بھی لینگویج آپ اٹھا لیں اس میں آپ کو بلٹ ان یا کوئی کوئی ویل ڈیولپ لائبریری ایسی ملے گی جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اسے ریڈ بھی کر سکیں گے ماڈیفائی بھی کر سکیں گے رائٹ بھی کر سکیں گے یہ ایک بہت یوزفل فیسلٹی ہے تو ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک ایکس ایم ایل فائل کی یہ بڑی سمپل سی ایگزامپلس ہے یوزرس کی اور اس میں دو یوزرس ہیں جس میں ہم نے user name is equal to quotations میں ہم نے ایک نیم لکھا ہے اور age is equal to quotations میں ایج لکھی ہے اس میں دو تین ایکس ایم ایل کے مین کانسیپٹس ہیں ایک تو کانسیپٹ ہے ٹیگ کا یہاں پہ یوزرس فار ایگزامپل ایک ٹیگ ہے اور سملرلی یوزر جو سنگل یوزر ہے وہ بھی ایک ٹیگ ہے اور ٹیگس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ٹیگس جن کے اندر ان کی باڈی ایگزسٹ کرے اور ایک ٹیگ جن کی باڈی نہ ہو تو یہاں پہ یوزرس ٹیگ کی باڈی ہے اور اس باڈی کے اندر دو یوزر ٹیگ ہیں اور جو سمپل یوزر ٹیگ ہے اس کی کوئی باڈی نہیں ہے تو جب باڈی نہ ہو تو ہمیں اینڈنگ ٹیگ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے بجائے ہم یہ جو اپنے سنٹیکس دیکھ رہے ہیں سلیش اور گریٹر دین سائن یہ اس سے ڈائریکٹلی ٹیگ کو کلوز کر سکتے ہیں جب کہ اگر ہمارے پاس باڈی ایگزسٹ کرتی ہے جیسے یوزرس کی تو اس کے لیے ہمیں ایک سیپریٹ ٹیگ دینا ہے جس میں یہ لیس دین اور سلیش اور پھر جو ٹیگ ہم کلوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹیگ دے رہے ہیں اس کے علاوہ ٹیگس کے اندر ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے یوزر ٹیگ کے اندر دو ایٹریبیوٹس ہیں نیم کا اور ایج کا اور ہر ایٹریبیوٹ کی ویلیو کوٹیشن مارکس کے اندر دی ہوئی ہے اس طرح کی اور بھی اس میں ڈیٹیل اسپیسیفکیشنس ہیں لیکن ابھی ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے جتنا ہم نے ڈسکس کیا ہے اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ سی شاپ میں ہم ایکس ایم ایل فائلس کو کیسے ریڈ کر سکتے ہیں اور کیسے رائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک تھوڑی سی اور اس سے ایکچولی کمپلیکس ایگزامپل لیں گے اور لیٹر ہم اس ایگزامپل پہ واپس آئیں گے یوزرس کی اور ہم اس ایگزامپل کو رائٹ کر کے دیکھیں گے ریڈنگ کے لیے ہمیں یہ فیسلٹی ہے کہ جب ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بجائے ڈائریکٹلی فائل کے کوئی یو آر ایل دے کے انٹرنیٹ سے بھی اسٹریٹ اوے ریڈ کر سکتے ہیں اور بہت سارے جو انٹرنیشنل ڈیٹاز ہیں وہ ایکس ایم ایل کی فارم میں پڑے ہوئے ہیں اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ایک ویب سائٹس پہ آر ایس ایس فیڈز ہوتی ہیں آر ایس ایس فیڈس کیا ہوتی ہیں simple X M L documents جس کے اندر چینلز ہوتے ہیں چینلز کے اندر آپ کے پاس آئٹمس ہوتے ہیں ہر چینل کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ آئٹمس ہیں جن میں ہر آئٹم کا ٹائٹل اور کچھ کنٹینٹ ہوگا normally R S S feed use کیسے ہوتی ہے مثلاً آپ کی کوئی نیوز ویب سائٹ یا اناؤنسمنٹ ویب سائٹ یا فورم ویب سائٹ یہ ایک آر ایس ایس فیڈ بناتی ہے جس آر ایس ایس فیڈ میں وہ پریورٹیکلی اسے ریفریش کر رہی ہوتی ہے اور اس میں اس particular item latest news سے ریلیونٹ اس چینل میں سارے نیوز آئٹمس ہوں گے نیوز ٹائٹلس اور نیوز کی ڈسکرپشن اور اس کے بعد آر ایس ایس ٹولز ہوتے ہیں یا آر ایس ایس ریڈرز ہوتے ہیں جو اکثر براؤزر میں بلٹ ان بھی ہوتے ہیں اور براؤزر اس آر ایس ایس فیڈ کو لے کے سبسکرائب بھی کر سکتا ہے وہ خود بتا سکتا ہے بھائی اس آر ایس ایس فیڈ میں یہ نیا نیوز آئٹم آیا ہے اور ان دا بیک اینڈ وہ کیا ہے صرف ایک ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ جو پریورٹیکلی اپڈیٹ ہو رہی ہے اسی طرح ایک اور ایگزامپل جو ہم لینے جا رہے ہیں وہ کرنسی ریٹس کی ہے یہ یورو سے کنورژن کا ہے یورپین سینٹرل بینک نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جہاں سے ہم ڈائریکٹلی پل کر سکتے ہیں کہ کرنٹ کرنسی ریٹ کیا ہے اس ایکس ایم ایل فائل کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اور پھر اسے ریڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ سی شاپ میں اسے ریڈ کیسے کرتے ہیں یہ ایکس ایم ایل فائل ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹاپ پہ یہ کالن کر کے سینٹیکس ہے یہ ایکس ایم ایل کی نیم اسپیسیز ہیں ہم اس میں نہیں چاہیں گے اس میں سینڈر کا نام یورپین سینٹرل بینک لکھا ہے نیم کے ٹیگ میں اور اس کے بعد اس میں انٹریز ہیں اور آپ دیکھیں کیوب کی انٹری ہے جس میں کرنسی اور کرنسی کا ریٹ لکھا ہوا ہے تو اس میں ہر کرنسی کا تھری لیٹر کوڈ اور اس کا rate in comparison to euro دیا ہوا ہے اب ہم اس کو ایک ایکس ایم ایل ریڈر کی کلاس سے ریڈ کرنے جا رہے ہیں سی شاپ میں ملٹیپل میتھڈز ہیں ریڈ کرنے کے پہلے ہم یہ ایک ایگزامپل دیکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اس کے علاوہ کیا طریقے ہیں تو اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ایکس ایم ایل ریڈر کا آبجیکٹ بنایا ہے اور اسے کریٹ کیا ہے ایک static method X M L reader dot create سے اور اسے وہ یو آر ایل پاس کیا ہے جہاں پہ یہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ پڑی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے ایک وائل لوپ لگایا while X M L reader dot read یہ لوپ کیا کرتا ہے اس کی ہر ریڈ کی آئٹریشن ہمیں ایک نیکسٹ ٹیگ پہ لے جاتی ہے یعنی ہمیں نیکسٹ کیوب کا ٹیگ یا سینڈر کا ٹیگ یا ٹائٹل کا نیم کا یہ ٹیگس پہ اسٹیپ کرتی جائے گی اس کے بعد ہم نے جو بھی اس وقت X M L reader dot node type جس نوٹ پہ اب ہم اسٹیپ کر کے پہنچے ہوئے ہیں اس کی نوٹ ٹائپ اگر یہاں پہ ایک این ایم یوز ہوا ہوا ہے X M L node type dot element یعنی وہ ایک ایلیمنٹ یا ٹیگ ہے اور X M L reader dot name یعنی کرنٹلی ہم جس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اس ٹیگ کا نام کیوب ہے یعنی اب ہم وہ جو سینڈر اور وہ جو ٹاپ پہ سارے ٹیکس تھے وہ ہم اسکپ کر دیے کیونکہ اس وائل لوپ ان پہ آئے گا لیکن وہ اف کنڈیشن کے اندر نہیں آئیں گے اگر اس کا نام کیوب ہے اور اس کے بعد if X M L reader dot has attributes یعنی یہ ایک ایسا آئٹم ہے جس کے اندر ایٹریبیوٹس بھی ہیں تو ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا اور X M L reader dot get attribute currency اور X M L reader dot get attribute rate اور یہ پرنٹ کر دیا تو یہ لوپ جب چلے گا تو ہر کرنسی کا کوڈ اور اس کا ریٹ اسکرین پہ پرنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے کی اس کا ویٹ کر لیا اور پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا تو یہ ایگزامپل ہم نے دیکھی کہ ہم نے ایکس ایم ایل ریڈر کی کلاس یوز کر کے ایک ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کو نوٹ بائی نوٹ ریڈ کیا ہے تو اگر آپ کو اس ایگزامپل سے آئیڈیا ہوا ہوگا کہ at one time X M L reader file میں کسی ایک پوائنٹ پہ ہے یعنی یہ فائل کو سیکوینشلی شروع سے لے کے اینڈ تک ریڈ کر رہا ہے اور ہمیں کنٹرول آ رہا ہے ہر پوائنٹ پہ کیا یہ پرٹیکولر نوڈ ہمارے کام کی ہے یا نہیں ہے اگر ہم نے ایک پوائنٹ پہ ایک نوٹ سے گزر گئے اور لیٹر ہمیں خیال آیا کہ اس نوٹ کے ریفرنس میں ہمیں پچھلی نوٹ بھی چاہیے تو ہم پیچھے نہیں جا سکتے یعنی یہ ون وے آپریشن ہو رہا ہے X M L reader is like a sequential read کہ ہم ایک چیز ریڈ کر گئے ہیں اب ہم نے دوبارہ وہ ریڈ نہیں کرنی ہم ٹیگ بائی ٹیگ جو ڈاٹ ریڈ کا فنکشن ہے وہ ہمیں نیکسٹ ٹیگ پہ لے کے جا رہا ہے تو پچھلے ٹیگ کے بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ ہم پہلے اسٹور کر لیں گے اپنے پاس تو اس سے یہ خیال آتا ہے کہ اگر آپ کو لیٹر آپ لک اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو مے بی آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ آپ اس پوری چیز کو اٹھا کے میموری میں رکھیں اور پھر اس پہ آپریٹ کریں تو ایکچولی آپ کو خود کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سی شاپ ہمیں ایک سیکنڈ میتھڈ دیتا ہے جو ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کی بیس پہ ہے اور وہ پوری کی پوری ایکس ایم ایل فائل کو لوڈ کر کے پارس کر کے میمری میں رکھ لیتا ہے ایک ٹری فارم میں جسے ہم ایفیشینٹلی ٹریورس کر سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ایکس ایم ایل ریڈر کو یوز کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پوری فائل کو پارس کریں ہم ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کو یوز کر کے پوری فائل میمری میں لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس پہ آپریشنس کر سکتے ہیں دونوں کے اپنے بینیفٹس ہیں یہ نہیں کہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ ہمیشہ بہتر ہے ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ میں وہ پوری فائل میمری میں آ گئی وچ مینس کہ اس کا میموری اوور ہیڈ بہت زیادہ ہے آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ڈمپ ایسا ہو سکتا ہے جو گیگا بائٹس کا ہے اور وہ آپ نے ایکس ایم ایل فارمیٹ میں رکھا ہوا ہے اگر آپ نے اس میں سے کوئی چیز فلٹر کرنی ہے یا کچھ ریٹریو کرنا ہے تو ایکس ایم ایل ریڈر ایک بہت اچھی چوائس ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری فائل میموری میں لوڈ کر کے اور پھر کام نہیں اسٹارٹ کرے گی جب کہ اس کے اگینسٹ اگر آپ کے پاس کوئی سیٹنگس فائل ہے جس میں یوزر سیٹنگس پڑی ہوئی ہیں یا آپ کے پاس کوئی چھوٹی فائل ہے جس میں بہت ساری مسلینیس انفارمیشن ہے تو اکثر یہ یوزفل رہے گا کہ آپ X M L document load کر لیں اور پھر جب جب آپ کو جس پرٹیکولر ڈیٹا کی ضرورت ہو اس ڈیٹا کو کیوری کر لیں یہاں پہ ہم ایک دیکھیں گے ایک ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کے ساتھ ایگزامپل اسی فائل کو ریڈ کرنے کی تو وہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ بنایا اور X M L doc dot load کا فنکشن یوز کیا اور اسے وہی یو آر ایل دیا اور اب وہ پورا کا پورا یو آر ایل سے وہ ڈاکیومنٹ لوڈ ہو کے اس X M L document class کے اندر آ گئی یعنی اسے کی جو بھی فاسٹ ریپرزینٹیشن ہے وہ اس کے اندر اسٹور ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک ایکس ایم ایل نوٹ کی کلاس یوز کی ہے جو ایک ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ کے ٹیگس ایٹریبیوٹس ان ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے اور اس کے اندر ملٹیپل یوزفل میتھڈس ہیں پراپرٹیز ہیں لائک ٹائٹل ہے جو اس نوٹ کا نام ہے اس کا انر ٹیکسٹ ہے جو اس کے اندر ٹیکسٹ ہے یا اس کا انر ایکس ایم ایل ہے جس میں اس کے ٹیکس بھی آتے ہیں انر ٹیکسٹ کے اندر اس کے ٹیکس نہیں ہوتے صرف اس کی ٹیکسٹ ہوتا ہے آؤٹر ایکس ایم ایل ہے جس میں اس کا اپنا ٹیک بھی شامل ہے ڈاٹ ایٹریبیوٹس کی پراپرٹیز تو یہ ساری ایک ان میں سے کچھ پراپرٹیز کی ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے فوریچ لوپ کیا foreach X M L node in X M L doc dot document element تو یہ ڈاکومنٹ ایلیمنٹ کیا ہے یا آپ کی جو بھی ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ڈاکیومنٹ ایک روٹ ایلیمنٹ یا ایک روٹ ٹیگ کے اندر ہوتی ہے اس روٹ ٹیگ کو ہم جب لوڈ کرتے ہیں تو ہم اسے ڈاکیومنٹ ایلیمنٹ کہتے ہیں تو X M L doc dot document element کا مطلب ہے کہ اس کا روٹ ایلیمنٹ یہاں پہ آپ دیکھیں in contrast to X M L reader جو ہمیشہ کسی نوٹ پہ ہوتا تھا اور وہ اسٹیپ کرتا جاتا تھا اور ہم X M L reader dot کر کے سیدھا نوٹ ٹائپ یا اس پہ ڈاٹ ایسٹریبیوٹس کر کے ایکسیس کر سکتے تھے کیونکہ وہ ہر پوائنٹ پہ کسی ایگزیکٹ نوٹ ٹائپ پہ ہے کسی ایگزیکٹ نوٹ پہ ہے جبکہ ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ نے پوری چیز لوڈ کر لی ہے اب ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں اس کے روٹ ایلیمنٹ سے اسے یہاں پہ کیا کہتے ہیں اسے ڈاکیومنٹ ایلیمنٹ کہتے ہیں تو document element dot child nodes یہ ایک سیکنڈ یوزفل پراپرٹی ہے کسی بھی ایکس ایم ایل نوٹ کے اندر کہ اس کی چائلڈ نوٹس کیا ہیں کون سی ایکس ایم ایل نوٹس ہیں یا ایکس ایم ایل ٹیگس ہیں یا ایکس ایم ایل ایٹریبیوٹس ہیں جو اس پرٹیکولر ٹیگ کے اندر ہیں یا اس پرٹیکولر نوٹ کے اندر ہیں اور یہ ایک رے ہے زیرو بیسڈ تو یہاں پہ ہم نے یعنی رے آپریٹر یوز کر کے سیکنڈ ایلیمنٹ تھرڈ ایلیمنٹ یعنی انڈیکس ٹو پہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ایکسیس کیا اور پھر چائلڈ نوٹس زیرو پہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ایکسیس کیا اور اس کے اندر ڈاٹ چائلڈ نوٹس یوز کیے یہ کافی ان ریڈیبل ہے ہم نے ایکس ایم ایل فائل دیکھیں تو ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم نے تھرڈ انڈیکس اور فرسٹ انڈیکس کیوں لیا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایکچولی وہ سارے کیوب کے جو ٹیکس تھے وہ سارے ٹیکس اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے console dot write line use کر کے X M L node dot attributes اور یہ ارے ہے جسے ہم نے اس کے نام سے انڈیکس کر رہے ہیں ایٹریبیوٹ نیم سے کرنسی اور اس کی ویلیو ہم اسی طریقے سے ریٹ سے انڈیکس کر کے اسے ایکسیس کر رہے ہیں تو یہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کا ہم نے بینیفٹ دیکھا کہ ہم نے پوری فائل میمری میں لوڈ کر لی نگیٹو بھی یہی ہے کہ پوری فائل میمری میں لوڈ ہو گئی اور دوسرا نگیٹو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر سے کوئی چیز چوز کرتے ہوئے جو dot child nodes two dot child nodes zero کرنا پڑ رہا ہے یہ تھوڑا سا کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے یعنی آپ آئیڈیلی یہ چاہیں گے کہ آپ اس ٹیگ کا یا نام بتا کے یا کسی اور طرح جو میننگ فل ریپرزینٹیشن میں بتا سکیں یا ہم ٹاپ پہ کوئی اور ٹیگز ایڈ کر دیں ڈفرینٹ ٹیگس تو اس سے یہ کوڈ بریک نہ ہو جائے ابھی تو میں ٹاپ پہ ایک ٹائٹل کا ٹیگ بھی ایڈ کر دوں گا تو یہ چائلڈ نوٹس ٹو کے بجائے تھری ہو جائے گا تو یہ تھوڑا یعنی کاؤنٹر انٹیوٹیو اور یہ کوڈ بریٹل ہو گیا اسے یہ بھی کہتے ہیں اور کوڈ کو ریڈ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑی سی انٹروڈیوس کروں گا ایک X path language X path ایک کوئری لینگویج ہے اور اس کا پرپز کیا ہے ایکس ایم ایل ڈاکیومینٹس کے اندر سے ٹیگس کو سلیکٹ کرنا یہ کافی اس کی ڈیٹیل اسپیسیفکیشن ہے اور کافی اس کی ڈیٹیل فارمیٹس ہیں ہم یہاں پہ بڑی سمپل ایگزامپل لیں گے ٹیگس کو سلیکٹ کرنے کی اور وہ بھی بڑے سمپل سینیریوز میں اس میں کنڈیشنز بھی آ سکتی ہیں ایٹریبیوٹس پہ کمپیریزنس بھی آ سکتے ہیں ہم ان ساری چیزوں میں نہیں جا رہے ہم بڑی ایک سمپل ایگزامپل لیں گے تو ایکس پاتھ کی جب آپ کوئری دیتے ہیں تو وہ کس فارمیٹ میں ہوتی ہے وہ یوزلی اس فارمیٹ میں ہوتی ہے کہ آپ ٹیگ نیمس دیتے ہیں سپریٹڈ بائی سلیش اور اگر آپ ڈبل سلیش اسٹارٹ میں دے دیں تو اس کا مطلب ہے آپ ڈاکیومنٹ ایلیمنٹ کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں ادروائز آپ جو بھی کرنٹ ایلیمنٹ جس پہ آپ آپریٹ کریں گے جس کو آپ دیں گے کہ یہ ایکس پاتھ کی کوئری ہے ادروائز آپ وہاں سے ریلیٹو بات کر رہے ہوں گے اور اگر آپ ڈبل سلیش دیں گے تو بیسیکلی آپ روٹ جو آپ کا ٹیگ ہے اس کے ریلیٹو بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ میں کئی فنکشنس ہیں جو ایکس پاتھ کوئریز لیتے ہیں جو دو پرٹیکولر فنکشنس میں مینشن کرنے جا رہا ہوں ایک آپ کا سلیکٹ سنگل نوڈ اور ایک سلیکٹ نوڈس جس میں نام سے کلیئر ہے کہ سلیکٹ سنگل نوڈ آپ کو ایک نوڈ دے گا جو بھی آپ کی ایکس پاتھ کوئری پہ پہلا نوڈ سیٹسفائی کرتا ہے وہ آپ کو دے دے گا اور سلیکٹ نوڈس آپ کو ایک پوری لسٹ دے گا جسے آپ ایچ کر کے ٹریورس کر سکتے ہیں تو اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ایکسپارتھ کوئری کے ساتھ ہم اسی ڈاکومنٹ میں سے کچھ ریڈ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس ایگزامپل میں سلیکٹ سنگل نوڈ یوز کیا ہے اور اس ایگزامپل میں اب ہم ایک نئی ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ لے رہے ہیں جو ہم نے آر ایس ایس فیڈ کی ایگزامپل کی بات کی تھی ہم یہاں پہ سی این این سے آر ایس ایس فیڈ لے رہے ہیں اور اس پہ پروسیس کریں گے اور ہم نے بات کی تھی کہ اس میں ایک ٹائٹل ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم صرف آر ایس ایس فیڈ کا ٹائٹل گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم یہ normal X M L document سے کرتے تو ہم dot child node something dot child node something کر کے کرتے اور جو آرڈر ڈپینڈنٹ بھی ہو جاتا ہے جب کہ یہاں پہ ہم اسے سلیکٹ سنگل نوٹ سے کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے یہ ڈاٹ لوڈ کر کے اس آر ایس ایس کو لوڈ کیا ہے اور اس کے بعد X M L node title node is equal to X M L doc dot select single node اور سلیکٹ سنگل نوٹ کے اندر ہم نے یہ ایکس پاتھ کی کوئری پاس کی ہے جو کیا ہے یہاں پہ slash slash which means root element R S S جو ہمارا روٹ ایلیمنٹ کا ایکچوئل نیم ہے slash channel R S S کے اندر جو چینل ڈسکرپشن ہے سلیش ٹائٹل اس کے اندر جو ٹائٹل ٹیگ ہے وہ جو نوڈ جس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ ایکس ایم ایل نوڈ مجھے چاہیے اس ایکس ایم ایل نوٹ کو لینے کے بعد میں نے دیکھا کہ کیا وہ نل تو نہیں نل وہ کیوں ہو سکتی ہے اگر وہ آر ایس ایس فیڈ میں ہے ہی نہیں اس کے بعد میں نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا title node dot inner text جو ٹیکسٹ ٹائٹل ٹیگ کے اندر لکھا ہوا ہے جو کہ actual R S S feed کا ٹائٹل ہے اسے پرنٹ کر دیں تو اس ایگزامپل میں ہم نے سلیکٹ سنگل نوٹ کی مدد سے اس آر ایس ایس فیڈ کا ٹائٹل نکال لیا ہے اب ہم دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم سلیکٹ نوٹس سے ملٹیپل چیزیں ایکسٹریکٹ کریں گے ہم نے اسی طریقے سے X M L doc dot load کر کے ڈاکیومنٹ لوڈ کی اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اب ہم ایکس ایم ایل نوٹ کی جگہ ہمیں X M L node list مل رہی ہے اور X M L node list جس کا نام ہم نے آئٹم نوٹس رکھا ہے is equal to X M L doc dot select nodes اور نوٹس ہم کون سی لینا چاہ رہے ہیں سلیش سلیش مینس روٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں آر ایس ایس جو کہ روٹ ایلیمنٹ کا نام ہے سلیش چینل جو اس کا ایک چینل کی باڈی ہے اور سلیش آئٹم اور آئٹم ملٹیپل ہو سکتے ہیں تو ہر آئٹم کے جو corresponding X M L node ہے ان ساروں کی کمبائن کر کے ایک لسٹ بنے گی اور وہ لسٹ ہمیں مل جائے گی اس لسٹ کو ہم فار ایچ سے ٹریورس کرتے ہیں for each X M L node item node in item nodes یہ فار ایچ کا سینٹیکس ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اور اس کے اندر سے ہم آئٹم نوٹ جو کہ ایک آئٹم ہے اس کے اندر سے ہم دو جو ٹائٹل اور پبلیکیشن ڈیٹ یہ دو چیزیں نکالنے جا رہے ہیں اور یہ نکالنے کے لیے ہم یہاں پہ سلیکٹ سنگل نوڈ یوز کر سکتے ہیں یعنی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو سلیش سلیش ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ روٹ ایلیمنٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اگر آپ یہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے آپ کرنٹ ایلیمنٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم item node dot select single node اور اسے پاس کر رہے ہیں ٹائٹل اور یہ ٹائٹل یہاں پہ اگین ایک ایکسپات کوئری ہے اور یہ کوئری کیا ہے کہ جو کرنٹ نوڈ ہے جو کرنٹ نوڈ اس وقت آئٹم کی ہے اس کے سب نوڈس میں سے مجھے ٹائٹل نام کی نوڈ چاہیے یہاں پہ ٹائٹل سلیش سم تھنگ بھی ہو سکتا تھا جس کا مطلب تھا ٹائٹل نوڈ کے اندر اس نام کی نوڈ لیکن یہاں پہ ہمیں صرف ایک لیول چاہیے اس لیے اس میں کوئی سلیش نہیں ہے اس طرح سے ہم نے یہ دونوں نوٹس لیں اس کے بعد ہم نے اف چیک سے دیکھا کہ یہ دونوں نان نل ہیں اور کنسول ڈاٹ رائٹ لائن سے ان دونوں کا انر ٹیکسٹ ہم نے پرنٹ کر دیا یہ تو ایگزامپل تھی کہ ہم نے ٹائٹل اور پبلیکیشن ڈیٹ دونوں چاہئیں اگر ہمیں خالی ٹائٹل چاہیے ہوتا تو تب ہمیں یہ دو بار سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے سارے آئٹم سلیکٹ کریں اور پھر ہر آئٹم کا ٹائٹل سلیکٹ کریں پھر ہم اور سیمپل کر سکتے ہیں جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس ایم ایل ڈاک ہم نے اسی طرح سے لوڈ کی اور اس کے بعد title nodes is equal to X M L doc dot select nodes اور سلیش سلیش مینس روٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں R S S slash channel slash item slash title اب یہ کیا کرے گا کہ سارے آئٹمس کے اندر جو سارے ٹائٹل نوٹس ہیں وہ ہمیں دے دے گا یعنی ہر آئٹم کے اندر جو ٹائٹل نوٹس ہیں وہ سارے کے ساروں کی ہمیں لسٹ مل جائے گی اور ہم اسے اسٹریٹ پرنٹ کر سکتے ہیں کنسول ڈاٹ رائٹ لائن یہاں پہ ہمیں نل کا چیک بھی نہیں لگایا کیونکہ سلیکٹ نوٹس ہیں جو ٹائٹل نوٹس ایگزسٹ کرتی ہیں وہی ہمیں مل رہی ہیں تو یہ تھے دو میتھڈس ایکس ایم ایل کو ریڈ کرنے کے ایکس ایم ایل ریڈر کے تھرو جو نوٹ بائی نوٹ چلتا ہے اور پوری فائل میموری میں لوڈ نہیں کرتا اور ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ جو پوری فائل لوڈ کر کے ہمیں اس پہ آپریشنس کرنے دیتا ہے اور once X M L document has the whole file in ہم اس پہ کوئریز بھی کر سکتے ہیں using X path query language اور اس کے تھرو ہم بڑی کمپلیکس کیوریز بھی لکھ سکتے ہیں ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھی ڈفرینٹ ٹائٹل نوٹس ایکسٹریکٹ کرنے کی اور جس طرح سے ہم نے ایکس ایم ایل ریڈر اور ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ دیکھا ہے اسی طرح سے ہم ہمارے پاس ایکس ایم ایل رائٹر اور same X M L document writing بھی کر سکتا ہے تو ایکس ایم ایل ریڈر اور ایکس ایم ایل رائٹر علیحدہ ہیں کیونکہ وہ سیکوینشلی فائل کو پروسیس کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح سے X M L writer sequentially file لکھتا ہے اور ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ جس طرح سے لوڈ کرتا ہے اسی طرح سے ہم ان میموری اسے چینج کر سکتے ہیں یا ایک نئی ڈاکومنٹ ان میموری بلڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے ڈاٹ سیو کال کریں گے تو وہ رائٹ ہو جائے گا جس طرح ایکس ایم ایل ریڈر اور ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کے ریڈنگ کے کیس میں یوز کیسز فرق تھے اسی طرح ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ اور ایکس ایم ایل رائٹر کے رائٹنگ کے کیس میں بھی یوز کیسز فرق ہیں مثلا اگر آپ نے ایک نئی ڈاکومنٹ لکھنی ہے اور آپ کو اس کا سارا اسٹرکچر پتہ ہے تو اکثر ایکس ایم ایل رائٹر بہت کوئک اور ایزی رہے گا جبکہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ میں آپ وہ پورا اسٹرکچر بلڈ کر کے اسے ڈاٹ رائٹ کریں گے لیکن اگر آپ نے کوئی ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ ماڈیفائی کرنی ہے تو آپ کو ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ بہت ایزی رہے گی کیونکہ اسی کے تھرو آپ نے لوڈ کی ہے بیچ میں سے آپ نے دو چیزیں چینج کی اور واپس رائٹ کر دی یہ کام ایکس ایم ایل ریڈر اور رائٹر سے کرنا آپ کو بیسیکلی ریڈر سے پوری فائل ریڈ کرنی ہوگی پھر رائٹر سے اس سب کو ساتھ ساتھ رائٹ کرنا ہوگا یعنی آپ X M L reader start کریں گے ایک X M L writer start کریں گے جو کچھ چینج نہیں کرنا وہ سارا آپ ایکس ایم ایل رائٹر پہ رائٹ کرتے جائیں اور چینج پوائنٹ پہ جا کے آپ چینج کریں یہ بڑا کمپلیکس ہو جائے گا لیکن ایکس ایم ایل رائٹر میں آپ کو میموری کا وہی ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ کی بہت بڑی فائل ہے کوئی لاگ ہے کوئی ڈمپ ہے جو گیگا بائٹس میں میگا بائٹس میں جانا ہے تو آپ ایکس ایم ایل رائٹر کو آپ کا میموری کو بہت ایفیشینٹلی یوز کرے گا جب کہ ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ پوری کی پوری فائل ان میموری رکھے گا رائٹنگ کے لیے ہم وہ جو چھوٹی سی ایگزامپل لی تھی یوزرس کی جس میں دو یوزر تھے ہم اس ایکس ایم ایل کو رائٹ کرنے کی کوشش کریں گے یوزرس ٹیگ اور اس کے اندر دو یوزر ٹیگ تو اس کو دیکھتے ہیں باری باری کہ ایکس ایم ایل رائٹر اور ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ سے ہم اسے کیسے رائٹ کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے اس ڈاکومنٹ کو ایکس ایم ایل رائٹر سے رائٹ کیا ہے میں نے ساتھ آپ کو ڈاکومنٹ بھی شو کیے یوزرس اور اس کے اندر دو یوزر ہیں اور ہم نے اسے رائٹ کیسے کیا ہم نے X M L writer dot create سے ایک نئی ایکس ایم ایل فائل بنائی رائٹ اسٹارٹ ایلیمنٹ ہمیں ایک اسٹارٹنگ ایلیمنٹ جو ایک ٹیگ کا اسٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد رائٹ اسٹارٹ ایلیمنٹ ہم نے یوزر کا کیا یوزر ٹیگ اوپن ہوا اس کے بعد ہم نے دو ایٹریبیوٹ اسٹرنگ ایٹریبیوٹ اور اسٹرنگ اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا جب ہم نے رائٹ ایٹریبیوٹ اسٹرنگ کیا تو وہ ایز این ایٹریبیوٹ اپیئر ہوا جب ہم نے رائٹ اسٹرنگ سمپل کیا تو وہ ایز انر ٹیکسٹ یا as body of that tag appear ہوا اسی طرح سے ہم نے دو ٹیگس بنائے اور پھر رائٹ اینڈ آف ڈاکومنٹ کیا جس سے سارے اوپن ٹیگس خود ہی کلوز ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب ہم X M L writer dot close کریں گے اس پوائنٹ پہ ہماری X M L file complete ہو جائے گی اور فائل کلوز ہو جائے گی جیسے جیسے ہم ٹیکس لکھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ فائل میں اپیئر ہوں گے اور جس پوائنٹ پہ کلوز کریں گے وہ فائل ریڈی فار کنزمپشن ہوگی یہ نہیں ہے کہ پوری فائل میموری میں بلڈ ہوئی ہے اور پھر رائٹ ہوئی ہے اسی ایگزامپل کو ہم ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ سے کیسے کریں گے یہاں پہ ہم نے ایک new X M L document بنائی اس پوائنٹ پہ ہمیں فائل نیم دینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ضرورت کیونکہ یہ تو ہم سارا ان میموری بلڈ کر رہے ہیں اور اینڈ میں سیو کریں گے جب کہ ایکس ایم ایل رائٹر میں ہم ساتھ ساتھ سیو کر رہے تھے تو اس لیے ہم نے اس پوائنٹ پہ اسے ایکس ایم ایل فائل کا نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں نہ دیا ہے new X M L document کیا روٹ نوڈ ہم نے بنایا X M L doc dot create element سے اس کا نام ہم نے یوزرس رکھا ہے جو ہمارا روٹ ایلیمنٹ ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈاکومنٹ میں اپینڈ چائلڈ سے یہ روٹ نوٹ ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے ایک اور نوٹ بنایا یوزر نوٹ اس کے بعد ہم نے ایٹریبیوٹس بنائے اور پھر یوزر نوٹ ڈاٹ ایٹریبیوٹس میں یہ ایٹریبیوٹ اپینڈ کر دیا اسی طرح سے ہم نے user node dot inner text میں ٹیکسٹ ڈیزائن کیا اور اس کے بعد یہ جو یوزر نوٹ ابھی ٹوٹلی آئسولیشن میں بنا ہوا ہے یہ پورا کا پورا یوزر نوٹ اپینڈ چائلڈ سے روٹ نوٹ میں ایڈ کر دیا یہی سیم کام ہم نے ریپیٹ کیا سیکنڈ یوزر کے لیے اور اس کے بعد جب یہ پوری ڈاکومنٹ ان میموری ریڈی ہو گئی اس پوائنٹ پہ ہم نے X M L doc dot save کیا اور اسے فائل نیم دے دیا تو یہ فائل اس پوائنٹ پہ یہ پورا structure X M L form میں رائٹ ہو جائے گا ابھی تک مے بی یہ انٹرنلی اسے ایکس ایم ایل فارمیٹ میں بھی نہ رکھ رہا ہو ایک ٹری فارمیٹ میں ایفیشینٹ فارمیٹ میں رکھ رہا ہو جس میں ٹریورسل اور ایڈیشنس اور ڈفرینٹ آپریشنس بہت ایزی ہیں اور جب ہم سیو کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ سے actual X M L format میں ڈسک پہ لکھ دیتا ہے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ اپ ڈیٹ کرنا یا کسی فائل کو ریڈ کر کے ماڈیفائی کرنا ساتھ ہی یہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ میں بہت ایزیئر ہے relative to X M L writer ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں کہ اسی فائل کو جو ابھی ابھی ہم نے رائٹ کیے لوڈ کریں گے اور ایک ایج جو بھی ایج مینشن ہوئی ہے اس ایج کو پلس ون کر دیں گے یعنی ہم نے ایک فائل کو ریڈ کریں گے اور ہم نے ٹوٹل یہ کرنا ہے کہ ایج کو پلس ون کر دینا ہے مے بی ایک سال گزر گیا اور ہم سال بعد ایک اپڈیشن روٹین چلا رہے ہیں اور ایج پلس ون کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ سے بہت ایزی ہوگا یہ یہاں پہ ہم نے اس ایگزامپل کے لیے new X M L document کیا اور X M L doc dot load کیا اور اس لوڈ میں ہم نے X M L file add کی اس کے بعد ہم نے X M L node list user nodes X M L doc dot select nodes یہ ہمارا ایکس پاتھ کیوری کے تھرو سلیکٹ کرنے کا فنکشن ہے جس کے اندر ہم نے slash slash user slash user یعنی ڈاکومنٹ کے روٹ ایلیمنٹ پہ یوزرس ٹیگ جہاں پہ آئے گا اس کے اندر جہاں پہ یوزر ٹیگ آنا ہے وہ اس ٹائپ کے سارے اکرنسز کا ہمیں نوٹس مل جائیں گی اس کے بعد ہم نے فوریچ کر کے ان ساری نوٹس کو ٹریورس کیا اور اس کے بعد int age is equal to int dot parse یہ انٹ ڈاٹ پارس کا فنکشن ہے جسے کوئی اسٹرنگ دیں اور وہ پارس کرتا ہے کہ یہ کیا کورسپونڈنگ انٹیجر بنتا ہے اور اسے ہم نے پاس کیا کیا یوزر نوٹ ڈاٹ ایٹریبیوٹس اور بریکٹ میں ہم نے ایج دیا یعنی اس یوزر نوٹ جو ہم نے ساری سلیکٹ کی ہیں ڈاکیومنٹس میں ان سب کی ایج اور ڈاٹ ویلیو یعنی اس ایٹریبیوٹ کی جو کورسپونڈنگ ویلیو ہے وہ ہمیں مل جائے وہ پاس ہو ایز اے انٹیجر اور اس انٹیجر کا ریزلٹ آ جائے ایج ویریبل میں اس کے بعد نیکسٹ لائن میں ہم نے کیا کیا user node dot attributes age dot value اس کو اب ہم ایزائن کرنے جا رہے ہیں اسے چینج کرنے جا رہے ہیں اور اسے ایزائن کیا ویلیو کرنے لگیں ایج پلس ون یہ ایک انٹیجر ہے اور اسے ڈاٹ ٹو اسٹرنگ جب ہم کریں گے تو کورسپونڈنگ اسٹرنگ ویلیو آ جائے گی اور وہ ہم اسے ایٹریبیوٹ کو ایزائن کر دیں گے اس کے بعد یہ ساری چینجز ابھی تک صرف ان میموری ہیں یعنی ہم نے فائل لوڈ کی اور ان میموری اس کی ایج ماڈیفائی کر دی اور اس کے بعد ہم نے اسے ڈاٹ سیو کر کے رائٹ کر لیا سیم فائل میں ہم اسے سیم فائل میں کیوں رائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ پوری پہلی بار لوڈ ہو کے ان میموری ہے اور ہم کوئی ان پلیس فائل میں ماڈیفائی نہیں کر رہے ہم نے پوری کی پوری فائل ریڈ کی تھی تھوڑی سی چینج کی تھی اور پوری کی پوری فائل رائٹ کر رہے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ کے تھرو ہم اپڈیشن بڑی ایزیلی کر سکتے ہیں یعنی X M L reader X M L writer X M L document یہ تین کلاسز ہم نے ڈسکس کی ہیں ایکس ایم ایلس کو ریڈ اور رائٹ کرنے کے لیے ایکس ایم ایل ریڈر اور رائٹر نوٹ بائی نوٹ چلتے ہیں اسٹارٹ آف فائل سے اینڈ آف فائل تک ان میموری کچھ نہیں رکھتے جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ ڈسک پہ جاتا ہے ریڈر کے کیس میں جو کچھ آپ ریڈ کرتے ہیں اتنی ایک نوٹ آپ کو مل رہی ہوتی ہے جب کہ ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ آپ کی پوری فائل ان میموری لے کے آتا ہے اور پوری فائل ڈسک پہ لے کے جاتا ہے اسمال فائلس کے لیے ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ بہت یوزفل ہے اپڈیشنس کے لیے بہت یوزفل ہے اور لارج فائل لاگ فائلس لکھنے اور پروسیس کرنے کے لیے ایکس ایم ایل ریڈر اور ایکس ایم ایل رائٹر بہت یوزفل ہیں اس کے علاوہ ہم نے آج ڈسکس کیے انانومس میتھڈس کہ ایونٹس اور ڈیلیگیٹس کے ساتھ انانومس میتھڈس ہمارا کام کس طرح ایزی کرتے ہیں ہم ان پلیس ایونٹ کا ہینڈلر لکھ سکتے ہیں ڈیلیگیٹ کا کی ورڈ یوز کر کے اس کے علاوہ ہم نے نیلیبل ٹائپس ڈسکس کی اور تھوڑی ہم نے بات کی کہ ویژول اسٹوڈیو کے انوائرمنٹ میں آپ ڈیبگنگ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پروگرام کو بریک پوائنٹس کیسے لگا سکتے ہیں اسٹیپ کر کے کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ایکس ایم ایل کے اس کنٹیکسٹ میں میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ایکس ایم ایل کے فنکشنس ریڈر رائٹر ڈاکیومنٹ یہ سارے ہی بہت ساری ایکسیپشنس تھرو کرتے ہیں اور جب آپ انہیں پروڈکشن کوڈ میں یا کسی ایسے کوڈ میں جو آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی خراب ایکس ایم ایل یا انویلڈ ایکس ایم ایل آ جائے تو وہ کوڈ بریک نہ ہو تو آپ کو وہ ایکسیپشنس ہینڈل کرنی چاہیے ہم نے ایکسیپشنس کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا ہوا ہے لیکن جب آپ ایکس ایم ایل کا ریئل کوڈ لکھیں تو آپ دیکھیں اس کی ڈاکیومنٹیشن کیا کہتی ہے کہ یہ فنکشن اگر ایکس ایم ایل ٹھیک ہے تو یہ کام کرے گا لیکن اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایکسیپشنس تھرو کر سکتا ہے اور وہ ایکسیپشنس آپ کو ضرور کیچ کر کے کچھ ہینڈل کرنا چاہیے آپ یوزر کو بتائیں کہ اس کی file X M L file صحیح نہیں تھی یا بعض کیسز میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دو نوٹس اگر صحیح نہیں ہیں تو انہیں اگنور کر کے باقی X M L file process کر لیں لیکن ایکسیپشنز آپ نہیں ہینڈل کریں گے تو آپ کا پروگرام موسٹ پرابلی ذرا سی بھی خراب ایکس ایم ایل یا ڈفرینٹ ایکس ایم ایل پہ کریش کر جائے گا نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ اور سیش آپ کے فردر ٹاپکس فائل ہینڈلنگ اور یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ